حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا بہت کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن سفر کے لئے نکلتے سننے ابو دھاو حدیث نمبر دو